السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تب تو و من القفری و والقذب والغیبت القصبی والنمیمت ولبعتی والبختان و الفواحشی و البحطانی و المعافی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوستو کل ایک پوسٹ کی صورت ہے جی تعینوں ملی ہے جہی فقیر نے اپنی بسارت مطابق لکھا ہے ان کی ذرا تشریح کردہ ਨੇ ਬਹੁਤ نے بہت ਹੈ ਸਮਝ سمجھ ਨੂੰ بھی نہیں آئی اللہ تعالیٰ نے جو فقیر بسارت بخشی ان کے مطابق میں لکھیا ہے اور ملخ دا کلام خود مصنف دی زبانیوں دی تشریح سنو تاکہ کوئی اندر مائنگنگ یا مطلب کوئی غلط نہ لے لے بطور لطیفہ میں لکھا سی اور بہت یہ لوگوں نے پسند بھی کی بہت فیلی ہے اگر اجہو پٹرول پمپ اگ کی طرح کیونکہ جنگل چگ تو جہاں ہے نا وہ تیزی نہ لگتی ہے پٹرول پمپ چھیتی لگ جاتی ہے تو اس طرح یہ پوسٹ فیلی ہے لیکن دوستوں کا یہی اثرار کہ یہ مطلب سمجھاؤ سان سمجھ نہیں آئی تو کلا یہ مطلب اگر سمجھا بہاں نا تو یہ بھی ایک مسلسل موجود ہی شکل اختیار کر لے لیکن میں مختصراً اختصار بس اندہ لوبے لبا برد کروں گا کہ میں ہے جس گھر میں چور چوری کر جائے یقیناً اس گھر کے نوجوان لڑکے لڑکیاں نہایت ہی شریف ہوتی ہیں کی مطلب مطلب یہ آ سونے ہو کہ جدید ترقی یافتہ نسل ہے اور رات بارہ بارہ بجے تک ایک بجے تک جاگنا ٹھیک ہے یہ ہوں ف میرے اے سوال پیدا ہویا میں سوچ رہا سا اللہ تعالیٰ نے ذہن پھر یہ سوچ بچار ہوں نے تو وہ میں سوچ رہا سا کہ یار غریبہ دار ہی زیادہ چوری ہوتی ہے کدی امی ڈاکا پیا نہیں وہ اس سوچ سوچ تو پھر اے یہ سوچ تک بھی پہنچ گیا پھر انہوں میں تحریری شکل دے دیتی سوچ یہ آئی کہ میں کہا یار منڈے یا کڑی بارہ بارہ ایک ایک بجے تک نے جاگنا ہے جاگنا ہے مخفی نہیں ہیں جس کار چھ بارہ وجہ تک لو کڑیاں نے جاگنا ہے اس کار چوری دو ہو سکتی نہیں ہو سکتی ان چور اتنا بے وقوف احمق تے نہیں بدھو نہیں کہ جیڑی بغیر تحقیق تو بغیر پروگرام تو بغیر ویکھن وکھن تو چوکارے چاہ چال جا کر وہ ویکھے گا سارا حساب کتاب کدو سوندے نے کی سور سورت سارا کچھ ویک کے چوری کرتا ہے تو جدو انہیں ویکھنا ہے کہ یہ تو رات بارہ بارہ بجے تک ایک ایک بجے تک پہرا دین دینے تو انہیں چوری نہیں کرنی اس کار سمجھے آئی گل تھی تو جس کار دے سو جانے نے ہاں جی وہ پیر باہو نے بھی آئے ہائے ہے فرمند نے رات کا جاگن بڑا ہی اور جاگ دہرے دار راتی ایک جاگ دور سنتے ایک جاگ دشک درد والا وارد شاہ سارے سو آدھے کلا جاگ دب رہا جہے سو جانے نے چوری بھی انہوں گھر ہی ہوئی ہے ان پتا سو جانے نے تو جہ سو جہ شریف ہی ہونگے ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ 12 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ 1 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ਰੀਫਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੋ ਮਤਲਬ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਈ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਾਗਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਣਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ کلام بھی بطور لطیفن ہو جائے اور اگلے دی گل اگلے دی گل بھی سمجھ آ جائے اور درد بھی انہوں پت شرم ہی محسوس ہوئے کہ جیسے کھنڈی چھڑی نال نک نہیں وڈتے پے آہا ہا ہا ہا نک بھی وڈیا جائے تو تکلیف بھی ہوئے یعنی کہن دا مقصد ہے کوئی اسلاف دا جڑا طریقہ رہا ہے نا وہ بلکہ حدیث پا حدیثہ وچ بھی ہوندا ہے کہ سوائے دو بندیاں دے کسی نو اجازت نہیں ہے عشاء تو بعد ਜਾਗਣ ਦੀ ਤੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ جنہیں بارہ بارہ بجے تک ایک ایک بجے تک جاگنا ہے انہیں فجر واسطے اٹھنا ہے کدی نہیں اٹھنا انہیں تو بہرحال اس کلام تے شک شبہات بھی لوگ آدھے دین چاہن گے میرے بھی آئے نے انہوں دا ازالہ میں کر لیا ہے لیکن وقت دی قلت دے پیش نظر ہون میں نظر ہونا چھیڑنا نہیں چاہنا اگر کسی کے ذہن میں کوئی خدشہ خیال ہویا انسانی وس نے آندے نے تو انہیں ازالہ سیانا بندہ تے آپ پہ کار لے گا پھر جڑا میرے وا بدھو ہویا نہیں سمجھ آئی تو میرے نہ رابطہ کرے انشاءاللہ الرحمن سمجھا و گا السلام علیکم ورحمت اللہ